السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد على رسوله رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق number one three four six سلسلہ وار تین آدمیوں کی دعاؤں کا آج یہ مضمون ہے تیسرے آدمی نے کیا دعا کی اس کے بعد تیسرے نے یہ دعا کی اے میرے اللہ میں نے ایک بار کئی مزدوروں سے مزدوری کرائی تھی سب کو تو میں نے ان کی مزدوریاں ادا کر دی مگر ایک آدمی کی رہ گئی وہ اپنی مزدوری میرے ہی پاس چھوڑ کر چلا گیا تو میں نے اس کی مزدوری کے پیسے ایک نفع بخش کام میں لگا دیے دندے میں لگا دیے کسی جگہ انویسٹ کر دیا یہاں تک کہ اس رقم سے پھر مال خوب بڑھا اس جگہ پر خوب نفع ہوا کچھ عرصہ بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے بندے میری مزدوری تو دے میں نے کہا میاں یہ سارے اونٹ یہ گائے یہ بیل یہ بھیڑ یہ بکریاں یہ غلام یہ سب تیری مزدوری ہی میں ہے یہ سن کر وہ بولا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر تو میں نے کہا میں تم سے مذاق نہیں کرتا میں امانت دار ہوں میں نے تمہاری مزدوری کو دھندے میں لگا دیا کسی جگہ شیئر کمپنی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں شیئر کمپنی میں لگا دیا کسی زمین میں لگا دیا اللہ نے اس میں بہت برکت دی اس کے لیے یہ سارا کے سارا تمہارا ہے یہ سن کر اس نے وہ سب مال ساتھ لیا اور سب کو ہاتھتا ہوا ساتھ لے گیا اے اللہ اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا میں نے سب دے دیا اس کو اے اللہ میں نے یہ کام آپ کی ذات کا خیال کر کے کیا ہو اور میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا تو جس قید میں ہم لوگ اس وقت پھنسے ہیں اس سے ہمیں نجات دے دیجئے حدیث شریف میں ہے بخاری شریف میں ہے اس پر وہ پوری چٹان ہٹ گئی اور وہ لوگ اس میں سے نکل کر اپنے راستے پر چل دیے اور صحیح سالم واپس پہنچ گئے یہ پورا قصہ جو تین دن بیان کیا بخاری مسلم میں آتا ہے اور یہ تینوں قصوں کے اندر آپ کو کہیں نماز نہیں ملے گی کہیں حج نہیں ملے گا کہیں عمرہ نہیں ملے گا کہیں قرآن کی تلاوت نہیں ملے گی یہ معاشرے کی صفائی پر ہے سارا ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرنا اچھا یہ بھی معاشرہ عشق چھوڑنا یہ بھی معاشرہ مزدوری ادا کر دینا یہ بھی معاشرہ اس کے لیے میری بات ذہن میں رکھنا کیا خالی نماز پڑھنے سے کام نہیں بنتا بعض مرتبہ آدمی اس کا دل کھلا ہوتا ہے دل کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے تو بالکل جنگلوں میں رہ کر بھی وہ اللہ کو پا لیتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دل کی کھڑکی بند ہوتی ہے تو کعبے کے اندر رہ کر بھی محروم رہتے ہیں مسجد نبی میں رہ کر بھی محروم رہتے ہیں اس لیے معاشرے کو ٹھیک کیجئے کسی کا مال نہ دبائیے جس کا حق ہے وہ حق پہنچائیے یہ ذہن میں رکھنا تو دنیا کے عذاب سے بھی بچو گے آخرت کے عذاب سے بھی بچو گے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ایسے قصے میرے سامنے آئے ہیں لمبی داڑھی مسوات اماما اور سر میں آنکھوں میں سرما اور لمبا کرتا سامنے سے کوئی دیکھے جیسے بہت بڑا فرشتہ ہے نہ کتنے سارے عمرے میں جاتا ہے حج میں جاتا ہے مجھے اس کی بیوی نے کہا خود مجھے کہا مول صاحب یہ میرا شوہر ہے تمہارے پاس آتا ہے مولانا یہ آپ کے پاس جب بیٹھتا ہے تو جبریل کا بھائی لگتا ہے اور میرے پاس جب آتا ہے تو یہ ابلیس کا بھائی بن کے رہتا ہے معاشرہ اس کا اتنا خراب ہے کہ یہ ابلیس کا بھائی ہے یہ خود مجھے اس کی بیوی نے کہا ایسے کپڑوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے سدھاریے چالا کیوں کے ساتھ زندگی نہ گزاریے ظاہر اچھا اور باطن خراب یہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں کو محروم کر دیتا ہے اس لیے اگر دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے جنگلوں میں رہو گے تو بھی اللہ کو پالو گے اور اگر دل کی کھڑکی بند ہے طلب نہیں ہے تو آپ حرم میں رہو گے تو بھی محروم رہو گے آج تو آپ دعا پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہ مفتاح اقفال قلوبنا اے اللہ ہماری دل کی کھڑکیوں کو کھول دیجئے اللہ تعالی ہمارا ظاہر بھی اچھا کرے اور اللہ ہمارا باطن بھی اچھا کرے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمين